قالوا للنبي صلى الله الله الله عليه وسلم يا رسول ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما كما نصلي ويصومون نصوم ويتصدقون ثمن أموالهم قال أوليس قد جعل لكم ما تصدقون بكل تسبيحة صدقہ پوری حدیث اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہیں صدقہ کا خیرات کا جہاد میں انفاق فی سب اللہ کا حکم دیا جاتا تو مالدار لوگ فوراً دے دیتے اور فقراء صحابہ بیچارے مایوس دیکھتے اللہ تعالی ہم کو بھی دیا ہوتا تو ہم بھی دیتے بہت بیچارے افسوس کرتے اللہ کیا بتائیں ان کو تو نے دیا ہم کو دیا ہوتا تو ہم بھی نہیں صبر کر سکے ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ سارے مالدار لوگ تو ساری نیکیاں لے گئے ہم غریبوں کے پاس تو کچھ نہیں آر میں کیا لے گئے یا رسول نانوس یسول یسلون رسوم وہم یسون ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی پڑھتے ہیں اور رودا رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں ساری چیزوں میں تو برابر ہیں لیکن ان اللہ نے ان کو مال دیا ہے جب آپ کہیں انفاق فی سبیل اللہ صدقہ خیرات کا حکم دیتے ہیں تو ان کو لوگوں کو آپ نے دیا سب لے کر صدقہ کر کے سارا عجر لے جاتے ہیں اور ہم جیسے غریب مسکن بیچارے کچھ نہیں پاتے بڑے بیچارے اپنی غربت پہ بڑا ان کو دکھ تھا تو اللہ وسلم فرمایا ایسا کرو ایک عمل بتا دیتا ہوں اگر وہ عمل تم نے کر لیا تو ان کے برابر برابر ہاں چلو بھائی بڑے خوش کیا ہے فرض نماز کے بعد سبحان اللہ تینتیس مرا پوری دعا تینتیس تھا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ و اللہ یا سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ پڑھو تو جتنا اجر صدقہ خیرات کا ان کو ملتا اتنا اجر تم کو بھی مل جائے گا آپ جتنے غریب صاحب کرام چلو اب مالدار بہت لے جاتے اب پتا چلے گا فرض نماز پڑھے سارے لوگ تو مسجد کے باہر اور وہ غریب جا رہے تھے پہلے وہ تو تھی نہیں سبحان اللہ سمجھ گئے نا اور نہ تو کٹ کٹ والا چکر تھا سارا معاملہ کس پر تھا ہاتھ پر سبحان اللہ اب مالدار لوگ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آج کوئی گریب مسجد کے باہر جانے کے لیے تیار نہیں گریب لوگ بہت خوش مالداروں نے دیکھا یہ کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے پوچھا ان لوگوں نے کیا بات ہے تم لوگ کیا کرتے ہو بیٹھ کر کے ارے تم لوگ اپنا مال اللہ نے دیا ہے مال کا صدقہ کر کے بہت ثواب لے جاتے تھے تو ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا تو اللہ رسول نے فرمایا مالدار جو صدقہ کر کے ثواب کرتے ہیں اگر فرد نماز کے بعد تم لوگ یہ تصویر پڑھ لو گے سبحان اللہ الحمدللہ تو تم کو بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا تو ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں مالدار نے کہا اچھا اتنا بڑا ثواب کہا کہ ہاں اب ہم تمہارے جیسے ثواب حاصل کریں چلو بھائی اب اگلی نماز کا تو آئے تو کوئی مالدار نہیں جاتا سارے مالدار بھی بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مالداروں سوچا اس پر اتنا ثواب صدقے کا بھی ثواب لیں گے اور اس کا بھی ثواب لیں گے اللہ یہ ہے ہاں، یہ سارے خیرات اللہ اکبر اب مالدار غریبوں نے دیکھا اب کوئی مالدار نہیں اٹھ رہا ہے اب پھر پریشانی اللہ اللہ رسول کے پاس گئے یا رسول اللہ مالداروں نے یہ بھی شروع کر دیا مالداروں نے یہ بھی شروع کر دیا اب اور کیا عمل کریں کہ ان کے صدقے خیرات والا اجر و ثواب لے جائیں تو اللہ رسول نے فرمایا فضل اللہ یہ اتی ہے تو اسی سے ملتی جلتی یہ روایت ہے ان تصویحات کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے آپ نے فرمایا انہوں نے کہا رسول اللہ مالدار لوگ تو سارا اجر لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے مال کا ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں جو ہم صدقہ کریں تو انفاق صرف فی سبیل اللہ والا سارا اجر و ثواب کون لے جاتا ہے یہ مال دوڑ تو اللہ رسول نے فرمایا اللہ اکبر اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون تو کیا تم کو معلوم نہیں اللہ نے ایسے ایسے اعمال مقرر کیا ہے کہ تم بھی صدقہ کر سکتے ہو کیا چیز تو اللہ سن فرمایا ان نبی کل تسبیحۃ صدق ہر سبحان اللہ پر اللہ کس کا ثواب دے گا صدقے کا پھر اور ہر اللہ اکبر پر ہر تکبیر پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے گا وہ امن کرن صدقہ نے برائیوں سے روک رہے بھی کیا ہے صدقہ ہے اور یہاں تک کہ وہاں دے کم صدقہ اور تم میں سے کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس آ کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے صدقہ ہے اللہ اکبر کتنے صدقے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدقہ اتنا فری ہو گیا اتنا آسان عجاتی دونا شہوتا ہو ایک انسان اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے اس اس پر بھی صدقے کا ثواب اللہ اکبر بڑا تعجب ہوا یہ بھی کوئی صدقہ ہے انسان اپنی خواہش ضرورت پوری کرتی ہے یہ تو سارے لوگ کون سا مسلمانی کے ساتھ خاص ہے یہ تو فطری چیز ہے سبحان اللہ تو اللہ نے کیا فرمایا یہ صدقے کا ثواب نہیں ملے گا اللہ یہ بھی کوئی صدقے کی چیز ہے ہاں؟ کوئی صدقے کی چیز ہے نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر وہ انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی غیر عورت کے ساتھ حرکت کرتا تو گناہ پاتا کہا کہ ہاں تب تو گناہ پاتا بڑا جرم تھا آ فرمایا تو یہ گناہ سے بچا اس لیے اس کو بھی اللہ نے صدقے کا سواب دیا اللہ اکبر آگے بات سمجھ میں چلو اس حدیث کو اس سے پتا چل گیا یہاں نہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر اپنے اس کتاب میں باپ قائم کیا ان حدیثوں پر کہ ابواب الخیر کثیرتن یہ ابواب الصدقات صدقات کثیرتن سنا ہوگا اللہ رتن نے کیا فرمایا اپنے بیٹے اپنے بیٹی اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتے وہ بھی کیا ہے صدقہ ہے یہاں تک کہ وجہ اخی صدقہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے سامنا کر لینا وہ بھی کیا ہے صدقہ ہے ہاں؟ بہت اللہ تعالیٰ ابواب الخیر امام نبی کہتے ہیں بہت ہیں ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کے اپنانے کی